ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اگر ہوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سنتالیس